Assalamu alaikum. Measurement of intelligence and intelligence tests. This is what we are going to discuss in this session. We know that we have a variety of psychological tests available to us that can be used for the measurement of intellectual ability of a person. The person may be an adult or a child. Now, out of this variety of tests, which tests are we going to use with our subject with our participant ہم جانتے ہیں کہ بہت سے سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو کہ اذہانت کی پیمائش کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک سب سے اچھے ٹیسٹ کو منتخب کرنا ایک بہت کرٹیکل ایشو ہے اگر آپ صحیح ٹیسٹ کا انتخاب کریں گے تو آپ کو اس سے صحیح نتائج حاصل ہوں گے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ اس بات پر اپنا اثر ڈالتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو کہ ذہانت کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ کون سا ہوگا کیسا ہوگا اور کب استعمال ہوگا first of all the purpose of testing is important why are we measuring the intellectual ability of a person کسی شخص کی ذہانت کو ٹیسٹ کرنے کی یا اس کی ایویلویشن یا اسسمنٹ کی ہمیں کیا ضرورت پیش آئی اگر تو کوئی شخص شوقیہ اپنی آئی کیو میجر کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی بھی ٹیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اسکریننگ پرپز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں اپنا ٹیسٹ منتخب کرنا ہوگا اسی طرح سے اگر کوئی آرمڈ فورسز میں یا ایئر فورس فورس میں جانے کے لیے کوئی امتحان دے رہا ہے اور اس کے لیے اس کا آئی کیو میجر کیا جا رہا ہے تو شاید کسی اور طرح کے ٹیسٹ کو منتخب کیا جائے گا the second thing which is important is are we going to use a group test اور این انڈیویژل ٹیسٹ انڈیویجول زیادہ توجہ چاہتے ہیں زیادہ ٹائم لیتے ہیں گروپ ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک وقت میں بہت سے لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں اور وہ ٹائم بچانے کا ایک ذریعہ ہے پھر وہی بات اگر تو کسی اہم مقصد کے لیے ٹیسٹ استعمال ہو رہا ہے کسی کریٹیکل قسم کی پوزیشن کے لیے یا پروفیشن کے لیے تو شاید انڈیویجول ٹیسٹ دینا مناسب ہوگا یا اگر ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے ہم دینا چاہ رہے ہیں تو بھی انڈیویجل ٹیسٹ بہتر ہوں گے لیکن اگر ہم اوور آل گروپ کی پرفارمنس دیکھنا چاہ رہے ہیں تو گروپ ٹیسٹ کو استعمال کرنا بہتر ثابت ہوگا because it saves time and money پھر ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کیا ہم انڈیویجل ٹیسٹ استعمال کریں گے یا بیٹری آف ٹیسٹ کچھ ٹیسٹ اکیلے اپنے طور پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہم کمبینیشن آف ٹیسٹ استعمال کریں یعنی ایک ٹیسٹ کے ریزلٹس کو کسی اور ٹیسٹ کی مدد سے سپورٹ مل رہی ہو اور اس کو سپلیمنٹ کیا جا رہا ہو اگر ہم بیٹری آف ٹیسٹ استعمال کریں گے تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ ہم زیادہ کانفیڈینس کے ساتھ اپنے ریزلٹس کے بارے میں بات کر سکیں گے کیونکہ ایک ٹیسٹ کے ریزلٹس ہو سکتا ہے اتنے ریلائبل نہ ہوں لیکن اگر کسی اور ٹیسٹ سے بھی وہی چیز ثابت ہو رہی ہے تو ریلائبلٹی اور اعتماد جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا ابھی اس وقت ہمارے پاس اتنے بھی ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ ہم انٹیلیجنس کی میجرمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو کہ بینے کے بنائے ہوئے ابتدائی اسکیل پر بنیاد رکھتے ہوئے بنائے گئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرینچ سائیکولوجسٹ الفریڈ بنے نے جو ٹیسٹ بنایا تھا وہ ٹیسٹ آج بھی کسی نہ کسی فارم میں ہمیں دوسرے ٹیسٹوں میں بھی نظر آتا ہے وہ اسکیل خود بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسرے ٹیسٹوں میں بھی اس کی مدد سے اس کی روشنی میں آئٹمس بنائے گئے اس سیشن میں ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ بنے کا اسکیل کیا تھا اس کو کس طرح سے ڈیولپ کیا گیا اس کی کیا خوبیاں ہیں اور اس میں کیا شارٹ کمنگس تھیں جن کو وقت کے ساتھ ریموو کر دیا گیا بنے کا اسکیل ایک ماڈل اسکیل ہے اور اس کو سب سے پہلے ڈسکس کرنے کی وجہ یہ بھی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کسی بھی ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ میں کتنی محنت درکار ہوتی ہے کتنا وقت اس میں لگ سکتا ہے اور کس طرح سے کئی دہائیاں گزر جاتی ہیں اور ٹیسٹ کی ریویژنز ہوتی رہتی ہیں اس میں ریفائنمنٹس ہوتی رہتی ہیں اور اس میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں بنیگا اسکیل سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ انیس سو پانچ میں بنایا گیا لیکن انیس سو اسی اور انیس سو نوے تک بھی اس میں ریویژنس کی جا رہی تھیں اور آج بھی جو ٹیسٹ ڈیولپرز ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کی ریویژنس ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہمیں کسی اور فارم میں بھی مل جائے بنے کا اسکیل جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایک اسکیل ہے اس کے لیے ہم ٹیسٹ کا لفظ عام طور پہ استعمال نہیں کرتے سب سے پہلے اس کی تاریخ آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو پانچ میں اور اس سے کچھ پہلے دراصل انیس سو تین اور چار کے بیچ میں فرانس میں ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ اور منسٹری میں یہ محسوس کیا گیا کہ اسکولوں میں تعلیم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اسی دوران یہ بھی محسوس کیا گیا کہ جو بچے کلاسوں میں پڑھتے ہیں اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان میں کسی طرح سے یہ ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے بچے ڈل بچے ہیں اور کون سے بچے برائٹ جو بچے ڈل ہیں اگر ان کو مین کلاس سے مین اسٹریم سے الگ کر لیا جائے اور ان کو ریمیڈیل ہیلپ uh, دی جائے ریمیڈیل اسسٹینس دی جائے یعنی ان کے اندر جو کمی ہے یا کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے ان کو اضافی تربیت اور ٹریننگ دی جائے تو شاید ان کی پرفارمنس کو بہتر بنایا جا سکے یہاں پہ آپ غور کر سکتے ہیں کہ توجہ کا مرکز برائٹ بچے نہیں تھے بلکہ ڈل بچے تھے اور مقصد یہی تھا کہ کس طرح سے مین ایجوکیشنل سسٹم میں سے ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے الگ کیا جائے ان کو ریمیڈیل ایجوکیشن دی جائے ایسا کرنے میں ظاہری بات ہے کہ جب آپ ڈل بچوں کو الگ کریں گے تو آٹومیٹکلی برائٹ بچوں کی بھی آپ کو شناخت ہو جائے گی تو جو طریقہ اختیار کیا گیا اس کے مطابق پہلے برائٹ بچوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ڈل بچے یا کم ذہین بچے جو تھے ان کو خود بخود الگ کر لیا گیا بنیادی تصور یہی تھا کہ ان کو شناخت کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کہ کون سے بچے ذہین ہیں اور کون سے بچے کم ذہین کچھ ایسی چیزیں تلاش کی جائیں کچھ ایسے ٹاسک دیکھے جائیں جو کہ کوئی بھی نارمل ایوریج بچہ کر سکتا ہے اور خیال یہ تھا کہ ہر عمر کا بچہ جو ہے ایک خاص طرح کی ٹاسک پر اپنی پرفارمنس کامیابی کے ساتھ دکھا سکتا ہے اگر کوئی بچہ اپنے ساتھ کے اپنے ہم عمر بچوں والی ٹاسک نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ اپنی عمر کے دوسرے بچوں کے مقابلے میں کم ذہین ہے اور اگر کوئی بچہ وہ ٹاسک بھی کر لیتا ہے جو اس سے بڑی عمر کے بچے کر پاتے ہیں اور اسے کم عمر کے بچے نہیں کر پاتے یا اس کے ہم عمر بھی نہیں کر پاتے تو وہ بچہ جو ہے اپنے ہم عمروں سے اپنی ایوریج ایج والے بچوں کی ایوریج پرفارمنس سے بہتر پرفارمنس رکھتا ہے یعنی کہ وہ ابو ایوریج انٹیلیجنس کا مالک ہے چنانچہ بچوں کی ذہانت کی انڈیکیشن کے لیے جس چیز کو منتخب کیا گیا وہ تھی ان کی پرفارمنس آن سرٹن ٹاسک بنے کا اسکیل ایج اسکیل تھا یعنی اس میں ٹاسک کو اس حساب سے ترتیب دیا گیا کہ مختلف ایج گروپ کے بچوں کے لیے مختلف ٹاسک رکھے گئے اور انہی کے حوالے سے بچوں کی جو تھی ذہانت اس کو جانچا گیا بنیادی تصور یہی تھا کہ ہر عمر کے بچوں کی ایک سرٹن ایوریج پرفارمنس ہوتی ہے آن اسپیسیفک ٹاسک اس عمر کے بچے اگر وہ ٹاسک کر لیتے ہیں تو ایوریج ذہانت کے مالک ہیں اگر اس سے کم تر پرفارمنس سکھاتے ہیں تو وہ بلو ایوریج ذہانت کے مالک ہیں اور اگر اس سے بڑی عمر کے بچوں والی ٹاسک بھی کامیابی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابو ایوریج انٹیلیجنس کے مالک ہیں بنے نے انیس سو پانچ میں جو اسکیل بنایا وہ ظاہری بات ہے کہ اس کی ایک انیشل فارم میں تھا اس کے بعد اگلی کئی دہائیوں تک اس کی ریویژنس ہوتی رہی اور اس میں تبدیلیاں بھی آتی رہی اور ابھی جب ہم اس کا پورا ہسٹوریکل ایوولوشن دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اس کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز میں بھی تبدیلی آئی اس کی اسٹینڈرڈائزیشن انیس سو پانچ میں کس طرح سے کی گئی اس کے بعد آنے والی ریویژنس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا اور آج ہمارے پاس جو ٹیسٹ موجود ہے اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کس طرح سے کی گئی آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے آئٹمس کس طرح سے ڈیولپ کیے جاتے ہیں آئٹم انالیس کیسے کیا جاتا ہے اور اسٹینڈرڈائزیشن کیسے کی جاتی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو بینے کے اسکیل میں دکھائی دیں گی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں development of Binet and Simon scale آپ جانتے ہیں کہ یہ اسکیل بنے نے اپنے ساتھی سائمن کے ساتھ مل کے ڈیولپ کیا تھا سب سے پہلی چیز جو کی گئی اس سلسلے میں وہ یہ تھی کہ ایسی ٹاسک یا ایسے بہیویئرس جو تھے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے جو کہ عام طور پہ نارمل ایوریج بچے کر سکتے ہیں اس کے بعد اسکول کے ٹیچرس کی مدد سے مختلف کلاسوں میں سے ایسے بچے آئیڈینٹیفائی کیے گئے جن کو ٹیچر کی ریٹنگ کے مطابق برائٹ اور ڈل کہا جا سکتا تھا جو ٹاسک منتخب کیے گئے تھے وہ ان برائٹ بچوں کو دیے گئے اور جو ٹاسک برائٹ بچے کر سکتے تھے ان کو ٹیسٹ میں رکھ لیا گیا یعنی ریٹین کر لیا گیا اور جو برائٹ بچے بھی نہیں کر پاتے تھے ان کو ڈسکارڈ کر دیا گیا مقصد یہی تھا کہ ان ٹاسک میں سے ایسے ٹاسک جو ہیں وہ اسکیل میں شامل کر لیا جائے جو کہ برائٹ کہلانے والے یا برائٹ پرفارمنس دکھانے والے بچے کر سکتے تھے اور جس کا مطلب یہی تھا کہ جو ڈل بچے ہیں ان ٹاسک کو نہیں کر سکیں گے سو so, پہلے اسٹیپ کے طور پہ آئٹمس بنانے سے پہلے ٹاسک منتخب کیے گئے برائٹ بچوں کو وہ دیے گئے اور جو ٹاسک انہوں نے کر لیے ان کو ٹیسٹ میں رکھ لیا گیا اور باقیوں کو ڈسکارڈ کر لیا گیا جیسا کہ ہم نے بھی کہا تھا یہ ایک ایج اسکیل تھی اور یہ دیکھا گیا کہ مختلف ٹاسک مختلف عمر کے بچے مختلف طرح سے کرتے ہیں اور یہ بات آلریڈی انڈرسٹوڈ تھی کہ تمام ٹاسک تمام بچے نہیں کر سکتے حتیٰ کہ برائٹ بچے بھی تمام ٹاسک نہیں کر سکتے کیونکہ مختلف ٹاسک جو ہے مختلف ایج لیول کے مطابق ہی کی جا سکتی ہیں تو پانچ سال کا برائٹسٹ بچہ بھی شاید آٹھ سال کے بچے والی ٹاسک نہ کر سکے اور آٹھ سال کا بہت برائٹ بچہ جو ہے وہ بھی شاید وہ چیزیں نہ کر پائے جو کہ ایک پندرہ سال کا بچہ کر سکتا ہے اب یہ دیکھا گیا کہ لوور ایج گروپ کے بچے ہائر ایج گروپ کی ٹاسک نہیں کر سکتے تھے اگر کوئی بچہ ایسا کر سکتا تھا تو وہ بہت زیادہ برائٹ تھا یا ابو ایوریج انٹیلیجنٹ تھا اور اسی طرح سے اگر کوئی بچہ اپنی عمر کی ٹاسک بھی نہیں کر پاتا تھا اور ایک لوور لیول کی ٹاسک کر سکتا تھا تو وہ ایک بلو ایوریج بچہ سمجھا گیا یعنی جس کی انٹیلیجنس جو تھی وہ بلو ایوریج تھی اور یہاں پہ بلو ایوریج سے مراد یہی ہے کہ اپنی ایج کے جو بچے ہیں ان کی ایوریج پرفارمنس کے حوالے سے کسی بچے کی پرفارمنس کو جانچا جاتا تھا بنے کا اسکیل بہت جلدی دنیا بھر میں مختلف حصوں میں پاپولر ہو گیا آغاز تو اس کا فرانس میں ہوا تھا لیکن سب سے پہلے جس جگہ پہ جس ملک میں اس کو بہت پاپولیرٹی حاصل ہوئی وہ تھا America United States of America میں اس ٹیسٹ کے اوپر بہت کام کیا گیا اور بالکل شروع میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی اس ٹیسٹ کو متعارف کروایا گیا فرانس میں اس کے کچھ ہی سال کے بعد اس کو امریکہ میں استعمال کیا جا رہا تھا مثال کے طور پر انیس سو آٹھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیو جرسی میں ایک ٹریننگ اسکول میں اس کو استعمال کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انیس سو بارہ میں اس کا ایک اور ورژن جو تھا وہ امریکہ میں ترتیب دیا گیا اور پبلش کیا گیا انیس سو بارہ والے ورژن میں ایج گروپ جو تھا یا ایج رینج جو تھی اس کو وائٹ کر دیا گیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ three months of age was included it had a widened age range اور جو اب کا ٹیسٹ تھا یعنی انیس سو بارہ والا ورژن اس کو تین ماہ کی عمر کے بچے میں بھی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن اگر ہم امریکہ میں اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کام اور شاید جو بہت سگنیفیکنٹ کام ہے سائیکالوجی کی تاریخ میں بھی وہ کام اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں کیا گیا اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں ٹرمن کام کر رہے تھے اور انہوں نے اس اسکیل کو ایک نئی شکل دی بہت سی اس کی ریویژنز میں انہوں نے اپنا کانٹریبیوشن کیا اور پھر ایک اسٹیج پہ ان کے ساتھ آ کے میرل نے بھی کام کیا سب سے پہلے اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا انیس سو پانچ کا اسکیل تھا اس کی پہلی ریویژن جو ایک سگنیفیکنٹ اور پراپر ریویژن تھی وہ وہیں پر کی گئی کچھ مائل سٹونز ہم دیکھتے ہیں کہ بنے اور سائمن کے اسکیل کی ہسٹری میں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں سب سے پہلے نائنٹین ہنڈریڈ اینڈ فائیو کا اسکیل جس سے آپ پہلے سے واقف ہیں یہ اسکیل ایک ایج اسکیل تھا یعنی ایج کے حوالے سے بچوں کی پرفارمنس اس میں اسیس کی جا رہی تھی the norms were obtained from sample of only fifty children reported to be normal considering their average school performance یعنی نارمس جو تھے یا اسٹینڈرڈائزیشن کا سیمپل جو تھا وہ ایوریج نارمل پرفارمنس رکھنے والے بچوں پر مشتمل تھا اس پہلے اسکیل میں تیس آئٹمس تھے جن کو انہی بچوں کے سیمپل کے اوپر اسٹینڈرڈائز کیا گیا ویلڈیٹی اور نارمس کے حوالے سے اس کی انفارمیشن بہت زیادہ نہیں تھی اس میں بہت تفصیل سے اس بارے میں کوئی ایویڈینس نہیں دی گئی کیونکہ سیمپل بہت چھوٹا تھا بہت تھوڑے بچوں کو لیا گیا تھا اسکول سے اور ان کو یہ ٹیسٹ دینے کے بعد ہی نارمس ڈیولپ کیے گئے تھے لیکن کسی طرح سے بھی ہم اس ٹیسٹ کی اسکیل کی سگنیفیکینس سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سب سے پہلا پراپر سائیکولوجیکل میجر تھا جو کہ بنایا گیا اور بہت وائڈلی استعمال کیا گیا انیس سو پانچ کے اسکیل میں آئٹمس کو ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب دیا گیا تھا اور ڈیفیکلٹی لیول ہم جانتے ہیں کہ اس کا بنیادی پیمانہ یہی تھا کہ عمر کے حساب سے آئٹم جو ہیں گریجولی ڈیفیکلٹ ہوتے جائیں گے اور ہر بچہ کسی نہ کسی ایج کے اوپر لیول کے اوپر آ کے آئٹمس کو صحیح طرح سے حل کرنا یا ان پر صحیح طرح سے پرفارم کرنا بند کر دے گا کیونکہ اس کی عمر کا لیول جو ہے کہیں نہ کہیں پہ آ کے ختم ہو جائے گا the first revision was made nineteen hundred and eight nineteen hundred and eight کا جو اسکیل تھا وہ انیس سو پانچ والے اسکیل سے بہتر تھا اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے تھوڑا سا بڑا سیمپل لیا گیا اور اس دفعہ دو سو تین انڈیویجلس کو سیمپل میں شامل کیا گیا the concept of mental age was introduced انیس سو آٹھ کا اسکیل بھی ایک ایج اسکیل تھا لیکن اس دفعہ اس میں جو ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرائی گئی وہ تھی مینٹل انیس سو پانچ کے اوریجنل اسکیل میں بچوں کو ٹاسک دی جاتی تھیں اور اپنی عمر کی ایوریج پرفارمنس کے حوالے سے ان کا ایک اسکور ہوتا تھا لیکن اس کو زیادہ میننگ فل بنانے کے لیے مینٹل ایج کا تصور استعمال کیا گیا مینٹل ایج سے مراد یہ ہے کہ ایک عمر تو بچوں کی فزیکل ایج ہے یعنی کہ کرونالوجیکل ایج اور ہر بچہ اپنی عمر کی ایوریج پرفارمنس کے حساب سے پرفارم کرتا ہے اور اگر کوئی بچہ اپنی عمر کی پرفارمنس کے حساب سے مختلف پرفارمنس کرتا ہے یعنی اس سے بہتر یا کم تر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کرونالوجیکل ایج تو کچھ اور ہے لیکن مینٹل ایج کچھ اور اگر کوئی بچہ اپنی ہی عمر کی آ, کے لیے بنائی گئی ٹاسک کو آ, بخیر و خوبی کامیابی کے ساتھ پرفارم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مینٹل ایج اور فزیکل یا کرونالوجیکل ایج ایک ہی ہے لیکن اگر آٹھ سال کا بچہ دس سال والے بچوں کی ٹاسک آسانی سے کر لیتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی فزیکل یا کرونالوجیکل ایج تو آٹھ سال ہے لیکن اس کی مینٹل ایج دس سال ہے اسی طرح سے اگر دس سال کا بچہ دس سال کے دوسرے بچوں جیسی پرفارمنس نہیں دکھا پاتا اور اس کو صرف آٹھ سال کی عمر تک کی ٹاسک کرنا آسانی سے آسان لگتا ہے یا وہ صرف آٹھ برس کی عمر کی ٹاسک ہی کر پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کرونالوجیکل ایج تو دس برس تھی لیکن اس کی مینٹل ایج جو ہے وہ آٹھ سال ہے اس تصور کو استعمال کرنے سے ایک چیز جو اچھی ہوئی ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کی پرفارمنس کو ہم زیادہ ایک ریلیٹو طریقے سے دیکھ سکتے تھے اور ہم دیکھ سکتے تھے کہ کوئی بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں کتنا کم یا کتنا زیادہ ذہین ہے دا ریویژن یہ وہ ریویژن ہے جو کہ اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں کی گئی جس میں میجر ہاتھ میجر کانٹریبیوشن ٹرمن کا ہے یہ ریویژن جو تھی اس کو اسٹینفرڈ بنے انٹیلیجنس اسکیل کا نام دیا گیا یعنی بنے کا اسکیل تو یہ تھا ہی لیکن اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں تھا اس حوالے سے اس کا نام اسٹینفرڈ انٹیلیجنس اسکیل دیا گیا یہ ریویژن جو ہے یہ ایک بڑے سیمپل کے اوپر اسٹینڈرڈائز کی گئی جو ایج گروپ استعمال کیا گیا وہ تین برس سے لے کے چودہ برس تک تھا اور اس کے اندر اس سے زیادہ عمر کے ایوریج یا سپیریئر اڈلٹس کو بھی شامل کیا گیا سیمپل کا سائز تو انکریز کر لیا گیا لیکن اس کے اوپر کافی کرٹیسزم کیا گیا اور کافی تنقید کا اس کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ جو سیمپل اس میں استعمال کیا گیا تھا وہ پچھلے سیمپل جن میں پچاس یا دو سو تین لوگ استعمال کیے گئے تھے اس کے مقابلے میں تو زیادہ لوگ استعمال کیے گئے but the sample contained only white population and that white population too was primarily Californian تو لوگوں نے اس کو کرٹیسزم uh, کا نشانہ بنایا کہ یہ ٹیسٹ صرف uh, گورے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اور گورے لوگ بھی ایک خاص ریجن سے تعلق رکھنے والے اور اس چیز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ پاپولیشن میں دوسری ریسز سے دوسری ایتھنیسٹی سے دوسرے کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں باہر کیف یہ جو شارٹ کمنگ تھی اس کو آئندہ دور کرنے کی کوشش کی گئی اور اس اسکیل میں تین بنیادی کیریکٹرسٹکس جو بہت نمایاں تھیں وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں سب سے پہلی بات یہ it used the concept of I Q آپ نے دیکھا کہ شروع میں ہم نے انیس سو پانچ کے سیل میں صرف ایج کے اسٹینڈرڈ کو استعمال کیا گیا اگلی ریویژن میں ہم نے مینٹل ایج کا کانسیپٹ استعمال کیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئی کیو یا انٹیلیجنس کوشنٹ کا استعمال کیا گیا انٹیلیجنس کوشنٹ کا تصور پہلے استعمال نہیں کیا جاتا تھا یہاں پہ اس کو متعارف کروایا گیا یہ کوشنٹ بنیادی طور پہ ایک ریشو ہے کسی بھی شخص کی مینٹل ایج میں اور کرونالوجیکل ایج میں ایسا کرنے سے زیادہ کلیئرلی کسی شخص کی ذہانت کو سمجھا جا سکتا تھا یا اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس ریشو سے یہ پتا لگتا تھا کہ کسی بھی شخص کی ذہانت یا اس کی مینٹل ایج اس کی کرونالوجیکل ایج کے حوالے سے کیا ہے ادر وائز اگر آپ ویسے کہہ دیں کہ اس بچے کی ذہانت یا اس کا اسکور نائنٹی ہے اس کا 80 ہے تو اس سے کچھ خاص سمجھ نہیں آ پاتی لیکن آئی کیو کے کانسیپٹ کو استعمال کرنے سے یہ ہوا کہ کرونالوجیکل ایج اور مینٹل ایج کا آپس کا تعلق جو تھا اس کے حوالے سے بچے کی انٹیلیجنس کو رپورٹ کیا گیا اور انٹرپریٹ کیا گیا ایک دوسری چیز جو اس کی سگنیفیکینٹ کیریکٹرسٹک تھی وہ تھی آلٹرنیٹ آئٹم اس ٹیسٹ کے اندر اس اسکیل کے اندر آلٹرنیٹ آئٹم کا کانسیپٹ استعمال کیا گیا اور اس میں ایسے آلٹرنیٹ آئٹم کو دیا گیا کہ اگر کسی وجہ سے کوئی اور آئٹم جو ہے اسکیل کا وہ اچھی طرح سے ایڈمنسٹر نہیں ہو پایا یا اس میں کوئی پرابلم پیش آیا تھا تو اس کی جگہ پر اس آلٹرنیٹ آئٹم کو استعمال کر لیا جائے تیسری اور شاید ایک اور بہت بڑی سگنیفیکنٹ کیریکٹرسٹک اس اسکیل کی یہ تھی کہ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ انسٹرکشنز موجود تھی about administration scoring and interpretation یعنی دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں زیادہ سسٹمیٹک اور آرگنائز ہوتی گئیں تو ٹیسٹ کے مینوئل میں یا اسکیل کے مینوئل میں بہت واضح طریقے سے بہت سسٹمیٹک اور ڈیٹیل طریقے سے بتایا گیا کہ اس کو کیسے ایڈمنسٹر کیا جائے کیسے اسکور کیا جائے اور اس کی انٹرپریٹیشن کیسے ہو مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو سولہ کی ریویژن بھی گو کے اگر دیکھا جائے انیس سو پانچ کے مقابلے میں خاصی بہتر تھی اور ماڈرن تھی مگر اس کے اوپر تنقید کی گئی اور سب سے زیادہ تنقید کی گئی نارمس کے اور اسٹینڈرڈائزیشن کے حوالے سے جہاں تک اسکیل کی اپنی اہمیت ہے اس اس سے کسی کو انکار نہیں تھا اور یہ اسکیل بہت پاپولر ہو رہا تھا لیکن جس بنیاد پر اس کی اسکورنگ اور انٹرپریٹیشن کی جا رہی تھی یعنی اسٹینڈرڈائزیشن اس سے بہت سے لوگوں کو اختلاف تھا اور اگلی ریویژنس میں اس چیز پہ زیادہ کام کیا گیا اب انیس سو سولہ کے بعد ایک اور بہت سالوں تک اس پہ کام کیا گیا ایک اور ریویژن جو بہت سگنیفیکینٹ ریویژن تھی وہ تھی نائنٹین تھرٹی سیون کی ریویژن یہ ریویژن بھی وہیں پہ ٹرمن کے حوالے سے انہوں نے اس پہ کام شروع کیا اور ان کا ساتھ دیا اس میں کولیگ میرل نے انیس سو سینتیس کی جو ریویژن تھی اس میں ایک نئی چیز جو شامل کی گئی وہ تھی the introduction of two equivalent forms جو اسکیل تھی وہ دو اکویولنٹ فارمس پر مشتمل تھی M form and L form بہت سے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں کہ ایل اور ایم فارم سے کیا مراد ہے ان کا نام کچھ اور کیوں نہیں رکھا گیا تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرل اور ٹرمن کے جو پہلے نام تھے ان کے فرسٹ انیشلس ایل اور ایم سے تھے اور اسی حوالے سے ان دونوں فارمز کا نام یہ رکھا گیا اب اس کی ویلڈیٹی اور ریلائبلٹی پر اس ریویژن میں زیادہ کام کیا گیا it contain new task meant for pre school level and for adult level پہلے جو پچھلی فارمیٹس یا فارمز اویلیبل تھے اسکیل کے اس کے مقابلے میں پری اسکول لیول کے لیے اور ایڈلٹ لیول کے لیے مزید کام کیا گیا اور اس میں نئی ٹاسک کو شامل کیا گیا اس طرح جو اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل لیا گیا وہ زیادہ بڑی تعداد میں تھا تین ہزار اکثر جگہوں پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ تین ہزار ایک سو چوراسی انڈیویجلس کو اس کی اسٹینڈرڈائزیشن میں شامل کیا گیا all of these people were once again primarily American لیکن اس دفعہ یہ کوشش کی گئی کہ زیادہ جغرافک ریجنس کو اس میں شامل کیا جائے اور اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیون اسٹیٹس جو تھیں یو ایس اسٹیٹس وہاں سے سیمپل کو حاصل کیا گیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب محض کیلیفورنیا سے سیمپل نہیں لیا گیا بلکہ گیارہ اسٹیٹ سے یہ جو تین ہزار سے زیادہ لوگ تھے ان کو لیا گیا اور کوشش کی گئی کہ اس میں زیادہ وائڈر ایج گروپس کو بھی شامل کیا جائے لیکن اس ڈویژن میں بھی اسٹینڈرائزیشن سیمپل کے اوپر کافی تنقید کی گئی کیونکہ بے شک یہ سیمپل گیارہ اسٹیٹ سے لیا گیا تھا مگر اس میں دیکھا گیا کہ زیادہ تر اربن ایریا سے پارٹیسپینٹس uh, یا سبجیکٹس uh, منتخب کیے گئے رورل ایریاز کی ایس سچ کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھی اور پھر یہاں پہ بھی یہی دیکھا گیا کہ وائٹس اس میں زیادہ تر موجود تھے اور سیمپل جو تھا زیادہ ریپرزینٹیو نہیں تھا پاپولیشن کا لیکن uh, بہر کیف یہ ریویژن جو تھی پچھلی ریویژنس کے مقابلے میں بہت بہتر تھی سائیکومیٹرک پراپرٹیز کے حوالے سے بھی اور اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل کے بھی حوالے سے کیونکہ اسٹینڈرڈائزیشن کا سیمپل جو ہے یہاں پہ وائڈر uh, تھا زیادہ بہتر تھا اور ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی کے حوالے سے بھی زیادہ بہتر انفارمیشن اس دفعہ دی گئی uh, اس میں بھی وہی ایج uh, اسکیل کے حوالے سے ہی اس کو بنایا گیا تھا مینٹل ایج کا اور آئی کیو کا کانسیپٹ استعمال کیا گیا آئی کیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریشو ہے مینٹل ایج اور کرونالوجیکل ایج کے حوالے سے اور اس میں آپ اگر اس کا فارمولا دیکھیں it is M A over C A multiplied by one hundred M A stand for mental age C A stand for chronological age mental age is divided by chronological age تو بنیادی طور پہ جو ریشو جو ہے وہ مینٹل ایج کا اور کرونالوجیکل ایج کا ہے لیکن ہم اس کو ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں سو سے ضرب دینے کا کوئی اور خاص مقصد نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم ڈیسیمل پوائنٹ سے بچ جائیں اگر ہم اسے سو سے ضرب نہ دیتے تو ہر شخص کا آئی کیو کچھ ڈیسیمل پوائنٹس میں آتا مثلاً شاید میرا I Q hundred point zero zero one آ جاتا اور آپ کا I Q hundred two point nine six four آ جاتا decimal would have been multiplied with value of one hundred اس میں ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ مینٹل ایج کا استعمال بنا کے اسکیز میں استعمال کیا گیا اور بعد میں جب اور ٹیسٹ بنائے گئے اور ان میں ٹیسٹ کی اور ٹیسٹ کے اسکورس کی یا آئی کیو کی انٹرپریٹیشن کی گئی تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل میں ایج کو بہت اہمیت دی جاتی ہے یہاں تک جو ریویژنس ہوتی رہی بنے کی اسکیل میں اس میں آپ نے یہ نوٹ کیا کہ کس طرح سے آئٹمس ڈیولپ کیے گئے پہلے ٹاسک منتخب کی گئیں پھر سیمپل کے لیے برائٹ بچے منتخب کیے گئے بچوں کے حوالے سے ٹاسک کو منتخب کیا گیا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل ہے اس کے سائز کو ہم بڑھاتے گئے اور دوسری جانب ٹیسٹ میں نئی ٹاسک بھی شامل کرتے گئے جس ایج رینج کے لیے وہ بنایا گیا تھا اس کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ وائڈن کیا گیا لیکن یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوا جو ایک بہت سگنیفیکنٹ اس میں پھر ڈیولپمنٹ آئی کچھ برسوں کے بعد وہ تھی انیس سو ساٹھ میں جب ایک اور ریویژن اس کی پیش کی گئی the nineteen sixty revision nineteen sixty revision جو ہے اس کے بہت پہلے سے کام شروع ہو چکا تھا لیکن انیس سو چھپن میں جاری رکھا گیا جو ایک بڑی تبدیلی اس ریویژن میں آئی وہ یہ تھی کہ ایل اور ایم دو الگ الگ فارمز جو تھے وہ استعمال نہیں کیے گئے اور اس کو دوبارہ سے اکٹھا کر کے ایل ایم فارم بنا دیا گیا اور ایک ہی فارم استعمال کیا گیا اس میں ہم آئی کیو کے تصور سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور اس ریویژن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویشن آئی کیو کا کانسیپٹ استعمال کیا گیا تو آئی کیو کا تصور تو بہر حال استعمال ہو رہا ہے مینٹل ایج کی کرونالوجیکل ایج کے حوالے سے ایک ریلیشن شپ دیکھی جا رہی ہے آئی کیو بھی جو ہے وہ ڈٹرمن کیا جا رہا ہے لیکن اس میں ہم ڈیویشن آئی کیو کا استعمال کرتے ہیں آئی کیو کے کانسیپٹ میں ایک کمی جو محسوس ہوتی تھی وہ یہ کہ ہر شخص کا اپنا ایک آئی کیو تو ہمیں حاصل ہو جاتا تھا لیکن what was the person's position the relative position in comparison to other people of his or her age یعنی کسی شخص کا اگر I Q hundred and five ہے تو واٹ ڈز اٹ مین کیا وہ باقیوں سے بہتر ہے کمتر ہے یا ان جیسا ہے جس کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے پاس ایوریج آئی کیو ہو پھر ہمیں جو جس پاپولیشن سے یا جس سیمپل سے ہم نے ایوریج آئی کیو حاصل کیا اس کی مین کے ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی ہمارے پاس موجود ہو تو پھر ہم کسی بھی شخص کے آئی کیو کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں ڈیویشن آئی کیو کے حوالے سے آپ اپنے اسٹیٹسٹکس کے نالج کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ اسکور سے کیا مراد ہے اسٹینڈرڈ اسکور استعمال کیے جاتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایوریج آئی کیو کسی ایک گروپ میں ہنڈریڈ ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے دس تو ہم کسی بھی شخص کا آئی کیو اگر ہنڈریڈ اینڈ ٹین ہوگا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آئی کیو ابو ایوریج ہے اور کتنا ابو ایوریج ہے one standard standard deviation deviation کیونکہ ٹین تھی اور ایوریج یا مین آئی کیو ون ہنڈریڈ تھا اسی طرح سے کسی شخص کا آئی کیو اگر ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں that person is two standard deviation above the mean اور اگر کسی کا آئی کیو نائنٹی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں that person is one deviation below the mean اسی تصور کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کے یا بڑوں کا جو بھی آئی کیوز حاصل کیے جاتے ہیں ان کو اسٹینڈرڈ اسکورس میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن آئی کیو کی ڈسٹریبیوشن میں اپنی عمر کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کیا ہے ابو ایوریج ہے یا بلو ایوریج اگر ابو ایوریج ہے تو کتنا ابو ایوریج اور اگر وہ بلو ایوریج ہے تو کس قدر بلو ایوریج پرفارمنس یا آئی کیو ان کا ہے ڈیویشن آئی کیو کے حوالے سے اگر ہم اسکیل کو دیکھیں تو ہم مین آئی کیو جو ہے 100 استعمال کرتے ہیں اور اسٹینڈ ڈیویشن 16 جس کا مطلب ہوا کہ اس اسکیل پہ ہنڈریڈ کا آئی کیو ایوریج سمجھا جائے گا 116 will be will be one above above the mean 132 will be standard deviations above the mean and so on اور اور ہم ہم ہم یہ جانتے ہیں ہیں ہیں کہ کہ نارمل ڈسٹریبیوشن کی جب بات کرتے کرتے کوئی بھی پاپولیشن جو ہے ہے وہ یا ہمارا سیمپل نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ تو we are talking in terms of three above the mean and three below the mean deviation I Q میں انہیں کانسیپٹس کو استعمال کیا جاتا ہے ناٹ انوالو ری اسٹینڈرڈائزیشن انیس سو ساٹھ کی ریویژن کے لیے کوئی نیا نامیٹو سیمپل استعمال نہیں کیا گیا پچھلی ہی جو فائنڈنگس تھی انہیں کو استعمال کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ میں ریویژن کی گئی لیکن نئے نارمس ڈیولپ نہیں کیے گئے مگر 1972 میں ایک اور ریویژن آئی جس میں نامیٹو سیمپل کو یا سٹینڈرائزیشن سیمپل کو بہت بہتر بنایا گیا and improve sample including twenty one hundred subjects were use it included non whites sample اکیسوں پہ مشتمل تھا جتنے ایج لیول استعمال کیے گئے تھے اسکیل میں ہر اسکیل کے لیے سو سو سبجیکٹس کو لیا گیا سیمپل کے اندر نان وائٹس کو بھی استعمال کیا گیا لیکن اس کے باوجود جو کریٹکس تھے they they were not satisfied and felt that the number of uh, other segments of population was not satisfactory, it was not sufficient. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے خیال میں سیمپل میں نان وائٹس کو اور دوسرے سیگمنٹس آف پاپولیشن کو زیادہ ریپرزینٹیشن دینی چاہیے تھی بہرحال ریویژن بھی ایک سیگنیفیکینٹ ریویژن تھی اس حوالے سے کہ اس میں پہلے سے بہتر انفارمیشن جو تھی ٹیسٹ کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز کے بارے میں ہمیں ملی جو ایک میجر ریویژن جو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ ریسنٹ ریویژن ہے اور جس میں بہت سگنیفیکینٹ امپروومنٹس آئیں that is the nineteen eighty six revision the Stanford Binet fourth edition یہ اسٹینفرڈ بنے کا چوتھا ایڈیشن کہلاتا ہے اور جس میں اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل میں بھی زیادہ بہتری لائی گئی اور باقی پراپرٹیز میں بھی اس سیمپل میں the standardization sample of five thousand subjects was used the subjects belong to forty seven states of the U S and the District of Columbia geographic region community size ethnic group age and gender were considered for stratification of the sample. پانچ ہزار لوگوں پر مشتمل سیمپل استعمال کیا گیا فورٹی سیون اسٹیٹ سے لیا گیا اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کو بھی اس میں شامل کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ تقریباً تمام تر یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے اس میں ریپرزینٹیشن لی گئی اور یہ ایک اسٹیٹیفائڈ سیمپل تھا جس کے اندر age gender education regional background ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیمپل کو زیادہ سے زیادہ ریپرزینٹیو بنانے کی کوشش کی گئی اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیمپل جس طرح سے منتخب کیا گیا یہ ایک خاصا ریپرزینٹیو سیمپل تھا مگر یہاں سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سیمپل امیرکن پاپولیشن کے لیے تو شاید ریپرزینٹیو تھا لیکن کیا ہم اپنے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے بھی اس کو ایک ریپرزینٹیو سیمپل کہہ سکتے ہیں شاید ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال ہم اس ٹیسٹ کو اپنے ہاں بھی استعمال کرتے ہیں اس وقت جو یہ ریویژن کی گئی اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اسکیل کے کیا حصے ہیں the content areas that are covered include four areas verbal reasoning abstract visual reasoning quantitative reasoning and short term memory ان تمام ایریاز کے حوالے سے سب ٹیسٹ اس ٹیسٹ میں یا اسکیل میں شامل ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں verbal reasoning pattern analysis, copying, verbal paper دوسرا حصہ ہے یہاں پہ آپ ساتھ ساتھ غور کیجئے کہ جن ہم ان سب ٹیسٹ کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے لیکن جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے جیسے پیپر کٹنگ فولڈنگ اور باقی چیزیں یہ تمام تر مختلف ایکٹیویٹیز یا ٹاسک پر مشتمل ہے تیسرا ایریا ہے quantitative reasoning including quantitative subtest number series vision building four is short term memory including bead memory memory of sentence memory of digits memory of objects یعنی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو ہیں ملا کر ایک سب ٹیسٹ بن رہا ہے جہاں تک اس کی ایڈمنسٹریشن کی بات ہے جو اسکیل ہم استعمال جب کرتے ہیں تو it is individual and orally administered group میں اسٹینفرڈ بنے اسکیل جو ہیں یہ استعمال نہیں کیے جاتے انڈیویجلی ایڈمنسٹر کیے جاتے ہیں یعنی ایک وقت میں آپ ایک ہی بچے کو یا ایک ہی فرد کو ٹیسٹ دیں گے گروپ میں بہت سے لوگوں کو بٹھا کے آپ اکٹھا یہ ٹیسٹ نہیں دے سکتے subject succeeding from succeeding asked اور گریجولی ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کسی بچے کو یا کسی سبجیکٹ کو ٹاسک کون سے ٹاسک ہمیں شروع کروانا چاہیے اگر ہمیں لگے کہ اس سے نیچے کے تمام لیولز کو کر پاتا ہے تو ہم اس سے آگے چلنے کی کوشش کریں گے اور دو چیزیں جو ہے ڈٹرمن کی جاتی ہیں the basal age and ceiling the basal or basal age refers to the lowest level or point where two consecutive items of approximately equal difficulty are passed یعنی جو ایک بیس کا لیول ہے وہ وہ لیول ہوگا جہاں پہ کم از کم دو آئٹمس کنزیکٹولی کوئی سبجیکٹ یا ٹیسٹ دے کر پاس کر لیتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لیول ہے جہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں سیلنگ سے مراد ہے ایک اپر لمٹ یعنی the point at which at least three out of four items are missed یعنی شروع میں ہم نے دیکھا کہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں سے کسی شخص کا کی ایکچوئل اپنے لیول کے حوالے سے پرفارمنس شروع ہو رہی ہے اور کون سا لیول ہے جہاں پہ آ کے اب وہ آگے شاید نہیں جا سکے گا جب چار میں سے کم از کم تین آئٹم ایسے ہوں کہ جو وہ نہیں کر پا رہا scores for all fifteen test are attained and are converted into standard age scores with mean of fifty and standard deviation eight یہ ہم سب ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں four content area scores result from the grouping of individual test scores mean is hundred یعنی سب کے بھی طریقہ موجود ہے ڈیویشن آئی کیو کا کانسیپٹ استعمال کیا جا رہا ہے بالکل شروع میں ہم نے بات کی تھی جب مختلف ٹاسک منتخب کیے گئے اور ٹیسٹ بنائے گئے تو اب کچھ ٹاسک ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کے ٹاسک جن کو لے کے ٹیسٹ بنایا گیا سب ٹیسٹ کی اور ان کے انڈیویجل ٹاسک کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کانفیڈینشیلٹی جو ہے ٹیسٹ کی وہ باہر طور پہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ کاپی رائٹیڈ بھی ہیں اور اس کے علاوہ اس کو ہم ڈسکلوز اس لیے بھی نہیں کر پاتے کہ اگر سب کو ان کے آئٹمس معلوم ہوں گے تو ٹیسٹ دینے کا مقصد بھی شاید فوت ہو جائے گا لیکن کچھ ٹاسک ہم ذکر کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ تین سال کے بچے کے لیے کہ وہ اپنی ناک دکھا سکتا ہے اپنی آنکھ یا اپنا ماؤتھ کی طرف اشارہ کر کے بتا سکتا ہے دو ڈیجٹس کو ریپیٹ کر سکتا ہے چار سال کی عمر کے بچہ جو ہے وہ اپنی سیکس کے بارے میں بتا سکتا ہے مختلف چیزوں کے نام بتا سکتا ہے جیسے کہ چابی یا نائف پانچ سال کا بچہ compare two weights copies square یعنی چیزوں کو کاپی بھی کر سکتا ہے کمپیئر بھی کر سکتا ہے چھ سال کی عمر میں جائیں تو وہ ڈسٹنگوش کر سکتا ہے دوپہر کے وقت میں اور صبح کے وقت میں چہروں کو استھیٹک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے وہ کمپیئر کر سکتا ہے سیون ایئرز میں identifies right hand and left left ear describes a picture colours آٹھ سال کی عمر میں ریمبرڈ آبجیکٹس کو جو ہے ان کی شناخت کر سکتے گریجولی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ کانکریٹ اور سمپل ٹاسک کے ہم جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے زیادہ کمپلیکس اور ایبسٹریکٹ چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور کیا کیا جا رہا ہے دیکھا یہی جا رہا ہے کہ بالکل کم عمر کا بچہ جو ہے کس قسم کی چیزیں کر سکتا ہے اور جیسے جیسے وہ گزرے گا وہ مینوئل اور کانکریٹ چیزوں کی بجائے زیادہ کمپلیکس چیزوں کی طرف چلتا جائے گا یہ وہ کانسیپٹ ہیں جو اور ٹیسٹوں میں کسی اور طریقے سے استعمال کیے گئے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ٹیسٹ جو کہ آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ جو دوسرے ٹیسٹ ہیں انہوں نے بھی بھینے کے اسکیل سے بہت فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں استعمال کی جن کو بنے کے اسکیل میں اور اس کے بعد میں لیٹر ریویژنز میں استعمال کیا گیا بہت سے تجربات جو کے اسکیل میں کیے گئے ان سے جو سیکھا گیا اس سے باقی ٹیسٹ ڈیولپرز نے بھی سیکھا ابھی تک جو ہم نے گفتگو بھی نئے کے اسکیل کے بارے میں کی اس سے آپ کو یقیناً یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اسکیل کتنی محنت کے ساتھ ہر کریزی کے ساتھ ڈیولپ کیا گیا ٹیسٹ ڈیولپرز نے شروع میں ہی ایک دفعہ ٹیسٹ بنانے کے بعد یہ نہیں کیا کہ اب ٹیسٹ فائنل شکل میں آ گیا ہر کچھ برسوں کے بعد اس میں چینجز کیے گئے اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل کو امپروو کیا گیا آئٹمس ریفائن کیے گئے نئے آئٹمس ڈالے گئے کبھی اس کے آلٹرنیٹ فارمس بنائے گئے اور کبھی ان کو کمبائن کر دیا گیا جیسے جیسے امپیریکل ایویڈینس آتی گئی ویسے ویسے اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں بنے کے اسکیل کے بعد جو دوسرا اسکیل شاید اور ہو سکتا ہے دیکھا جائے پرائرٹی کے حساب سے تو شاید سب سے اہم ٹیسٹ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ویکسلر کا بنایا ہوا ٹیسٹ ویکسلر کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہے عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ویکسلر کے اڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل کی بات کرتے ہیں ڈیوڈ ویکسلر جو کہ بہت معروف سائیکولوجسٹ ہیں ان کا نام تین ٹیسٹوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا عام طور پہ ہم ویکسلر کے اڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل کی بات کرتے ہیں ویکسلر کے نے تین ٹیسٹ جو انٹروڈیوس کروائے یا ڈیولپ کیے وہ ہیں Wechsler adult intelligence scale third edition یا ویز three this scale is meant for ages sixteen years to eighty nine years سولہ سال کی عمر سے لے کے ایٹی نائن ایئرس تک کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویز تھری کو دوسرا scale Wechsler intelligence scale for children third edition اور ویسک three children aged six years to sixteen چھ سے سولہ سال کی عمر کے بچوں کے ساتھ اگر ہم نے انٹیلیجنس میجر کرنی ہو تو ہم وسک تھری استعمال کر سکتے ہیں اور تیسرا اسکیل ہے Wechsler preschool and primary scale of intelligence revised اور W P P S I dash R یعنی پری اسکول اور پرائمری اسکیل بچوں کے لیے this is for children age three years to seven years یعنی بچے جو ابھی اسکول نہیں جا رہے ہیں یا بالکل ابتدائی کلاسوں میں اگر اس عمر کے بچوں کو ہم نے ٹیسٹ دینا ہو تو ہم W P P S I R استعمال کر سکتے ہیں میکسلے کے جس کی ہم سینٹائزیشن اور دوسری تفصیلات میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں بنے کے سلسلے میں کہ کس طرح سے یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں اور ویکسلر نے بھی کچھ اسی طریقے سے اپنے ٹیسٹ جو تھے وہ ڈیولپ کیے but the first scale was developed in 1939 thirty nine which was known as the Wechsler Bellevue scale that is W B one Wechsler جو وہ تھے وہ بلیویو ہاسپٹل میں مینہٹن میں کام کر رہے تھے جس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی اس طرح کا ٹیسٹ بنایا جائے جو لوگوں میں ڈفرینشیٹ کر سکے اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے جو ٹیسٹ جو ہے وہ ابن اسکیل کی طرح سے ایج اسکیل نہیں تھا بلکہ پوائنٹ اسکیل تھا یعنی ہر آئٹم کی جو پرفارمنس ہے اس پہ کامیابی پر ایک اسکور یا ایک پوائنٹ ملتا ہے اور ٹوٹل اسکور یا ٹوٹل پوائنٹس جو ہیں وہ کسی بھی شخص کی ذہانت کی انڈیکیشن کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں سب سے پہلا اسکیل جیسے کہ ہم نے کہا ڈبلو بی ون تھا ویکسلر بلیو اسکیل جس کو بعد میں ریوائز بھی کیا گیا انیس سو بیالیس میں اس کا ایک اور فارم جو ایکویولنٹ فارم تھا وہ ڈیولپ کیا گیا ڈبلو بی ٹو لیکن عام طور پہ ڈبلو بی ون کا ہی ذکر ہمیں زیادہ ملتا ہے لٹریچر میں ڈبلو بی ٹو کے اوپر کچھ زیادہ کام نہیں کیا گیا اور اس کے بارے میں کچھ زیادہ لٹریچر بھی ہمیں نہیں ملتا پہلا اسکیل جو کہ ڈبلو بی ون تھا اس میں کچھ پرابلمس تھے کچھ شارٹ کمنگس تھی خاص طور پہ اسٹینڈرڈائزیشن کے حوالے سے the standardization sample used for the scale comprised 1081 whites as subjects sample بہت بڑا نہیں تھا بہت چھوٹا بھی نہیں تھا لیکن ایک ہزار سے زیادہ لوگ تھے لیکن بہت بڑا سیمپل بھی نہیں تھا لیکن بنیادی طور پہ سیمپل وائٹ پاپولیشن پر مشتمل تھا جس کا تعلق نیو یارک سے تھا اس چیز کے اوپر ظاہری بات ہے کہ کرٹیسائز کیا گیا کیونکہ اگر سیمپل ہی تمام پاپولیشن کا ریپرزینٹیو نہیں ہے تو کیا اس کو ہم تمام پاپولیشن پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ امریکن امیرکن پاپولیشن میں اس وقت بھی بلیکس بھی تھے ہسپینکس بھی تھے اور دوسرے ایتھنیسٹی اور اوریجن رکھنے والے لوگ بھی پائے جاتے تھے لیکن ویکسلر جو جب اس پہ کام کر رہے تھے تو انہوں نے کوشش کی اور ان شارٹ کمنگس کو ریموو کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ویکسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل 1955 میں ڈیولپ کر لیا اس کی ریویژن ویز آر 1981 میں کی گئی اور لیٹسٹ ریویژن جس کو ہم ویز 3 کے نام سے جانتے ہیں وہ 1997 میں کی گئی ان کے حوالے سے جب کام کیا گیا تو اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل کو بہت بڑا بھی بنایا گیا اور ریپرزینٹیو بھی بنایا گیا ویکسلر کے اسکیلس بنیادی طور پہ دو حصوں پر مشتمل ہیں وربل اسکیل اور پرفارمنس اسکیل اگر آپ ویز تھری مثال کے طور پہ استعمال کریں تو وربل اسکیل میں جو ٹیسٹ پائے جائیں گے سب ٹیسٹ وہ ہیں وکیبلری سملیرٹیز ریتھمیٹک ڈیجٹ پین انفارمیشن کمپریہینشن لیٹر نمبرنگ سیکوینسنگ پرفارمنس اسکیل میں شامل ہے پکچر کمپلیشن ڈیجٹ سمبل کوڈنگ بلاک ڈیزائن میٹرک ریزنگ پکچر ارینجمنٹ سمبل سرچ آبجیکٹ اسمبلی ایڈمنسٹریشن آف ویز اینڈ ویسک آن دا لیٹسٹ فارمس از ٹائم کنزیوم بیکاز اٹ ریکوائرز انڈیویجل ایڈمنسٹریشن لیکن شاید یہ ایک وہ ٹیسٹ ہے جس کو عام طور پہ بہت ٹرسٹ وردی ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے کسی شخص کے آئی کیو کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ ٹیسٹ آئی کیو کو بہت اچھی طرح سے گیج کرتا ہے کچھ کلچرل ایشوز اس میں ہیں جو کہ ہم آئندہ کسی وقت ڈسکس کریں گے سائیکومیٹرک پراپرٹیز اگر ہم دیکھیں ویز تھری کی تو اس میں تھرٹین ایج گروپس استعمال کیے گئے سولہ سے سترہ سال کی عمر سے لے کے eighty five to eighty nine years کے لیے ٹیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے سیمپل جو سینڈائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا it included two thousand four hundred and fifty subjects all adults and gender race education and geographic region were considered sample جو تھا وہ سرٹیفائڈ تھا اور اس میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ امریکہ کا کے 1995 کے سینسس پہ بیس تھے یہ سیمپل منتخب کیا گیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو زیادہ براڈ بیس بنانے کی کوشش کی گئی پاپولیشن میں پائے جانے والے مختلف طرح کے لوگوں کو مختلف ایج گروپس کو مختلف اوریجنس کو اور ریجنس کو ریپرزینٹیونیس دی گئی اور سیمپل کو پہلے سے بہتر بنایا گیا آج اگر آپ انڈیویجل ایڈمنسٹریشن کے لیے کوئی ٹیسٹ استعمال کرنا چاہیں تو بینے کا scale standard Stanford Binet scale اور ویکسلر کے اسکیلس ان میں سے کسی کو بھی آپ منتخب کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا کہ ان میں وربل ابلٹی جو ہے وہ شامل ہے اس کو بھی اسیس کیا جاتا ہے which means these test perhaps can not be administered with people who can not read or write مثلاً وکیبلری کے پورشنز جو ہیں بے شک کے ٹیسٹ جو ہے انڈیویجلی ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے لیکن وکیبلری ہم جانتے ہیں یا وربل ریزننگ جو ہے اس کا تعلق تعلیم کے ساتھ بھی ہے جہاں تعلیم کے ساتھ ہے وہاں پہ اس کا تعلق ایتھنک اوریجن کے ساتھ بھی ہے کلچرل اوریجن کے ساتھ اور کلچرل بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہسٹوریکل تناظر میں کہ اس کو اس کی ایولیوشن بہت اچھی طرح سے ہوئی اور اسٹینفرڈ بھی نے کس طرح سے انیس سو پانچ سے لے کے لیٹ نائنٹین نائنٹیز تک اس کی ریویژنس کی گئی اور اس میں امپروومنٹس کی گئی اور اسٹینڈرڈائزیشن سیمپلس کو بہتر بنایا گیا اسی طرح سے ویکسلر نے بھی 1939 سے لے کے ماڈرن زمانے تک اسٹینڈرڈائزیشن سیمپلس کو اور پروسیجرس کو بہتر بنایا مگر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سیمپلس کے اوپر ان کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا یہ ٹیسٹ ان کے لیے تو شاید ڈیفینیٹلی اپروپریٹ ہے لیکن اگر ہم کسی اور کلچر سے تعلق رکھنے والے کوئی اور زبان بولنے والے مثال کے طور پہ عربی یا اردو بولنے والے شخص کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو اس میں یقیناً یہ چانس رہے گا کہ اس کی پرفارمنس شاید اتنی اچھی نہ ہو جتنی کہ ایک انگریزی بولنے والے امریکن اوریجن والے شخص کی ہو سکتی ہے لیکن یہ شارٹ کمنگس کسی بھی اور ٹیسٹ میں ہمیں دکھائی دے سکتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم انٹیلیجنس ٹیسٹ کی آلٹرنیٹ آپشنس بھی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں ان آپشنس کے بارے میں اور کچھ اور طرح کے انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بارے میں ہم آئندہ کسی وقت بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ